السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ well I am fine thank you we were in fact very colourful discussion very interesting very absorbing the invention of motion picture from still photography that was somewhere early part of the nineteenth century and it graduated into, in fact, it covered different areas. And by the close of the century, people had started talking about moving images. جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ ویسے تو یہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں کہ آپ کھیل تماشے کی بات تھی کہ اس میں یہ ایک بیٹ لگ گئی ایک شرط لگ گئی was among the photographer bet the galloping horse keeps either during during its gallop or not this the horse do it at any stage of its moment thus the bet five thousand dollar huge amount in those days 125 years ago isn't it interesting to settle the bet the photographers arranged کہ گھو, گھوڑا جو ہے اس کو دوڑایا جائے اور اس کی تصویریں لی جائیں اس کی سائڈ پہ بہت سارے کیمرے لگا دیں بہت ساری تصویریں لی گئیں ہوا کیا in one stop action photo horse was caught for who very fraction of a second یہ ثابت ہو گیا کہ گھوڑا جو ہے ہوا میں ہوتا ہے اس کے چاروں پاؤں پر ہوتی بیٹ تو سیٹل ہو گئی شرط تو کسی نے جیت لی کوئی ہار گیا بات ختم ہو گئی لیکن اسے ایک نئی راہ کھل گئی سوچنے کی اگر ایک سیکوینس دے دیا جائے اسٹل امیجز کو ایک خاص ترتیب سے تو یہ لوژن پیدا کی جا سکتی ہے کہ کوئی موشن کا تاثر ہے بڑی دیر اس پہ ڈبیٹ ہوتی رہی کئی سال اس پہ ڈبیٹ ہوتی رہی جیسے ہم نے کہا کہ برج اس اس کو لیڈ کر رہے تھے بہت سارے ان کے شامل تھے اور انہوں نے یہ شرط جو ہے وہ جیتی بھی تھی یہ ڈبیٹ ہوتی رہی کہ کیا ایسا ممکن ہے وہ جب ساری تصویریں اس طرح ایکشن کسی ایکشن کے اسٹل فوٹوگرافس کو آپ نے سیکوینس میں کر کے نیچے رکھا ہر فوٹو اسٹل فوٹو تھی لیکن جب ان کو سیکوینس میں رکھا گیا تو پتا چلا کہ ایک نظر دیکھنے سے لگتا ہے کہ کوئی تاثر موومنٹ کا ہے جیسے آپ نے سلائڈ بھی دیکھی پچھلی ہماری ملاقات میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک ہوتا ہے بہت انٹرسٹنگ بات ہے اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈینٹس نے یہ جو سینما کے اندر فلم چلتی ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو ریل کہتے ہیں وہ ایک بڑے سے لوہے کے ڈبے میں بند ہوتی ہے گول سے اس کو سینما ریل کہتے ہیں اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو آپ نے اس کو دیکھا ہو بالکل اسی طرح جیسے آپ گھر میں تصویریں اتارتے ہیں آپ نیگیٹو کی فلم کو اوپن کر کے دیکھتے اسی طرح وہ جو سینمے میں چلنے والی ریل ہوتی ہے اگر آپ اس میں فرض کریں کہ کوئی کوئی ایکشن ہے ایک آدمی جو ہے وہ گاڑی سے چھلانگ لگا رہا ہے دو سیکنڈ کا یا تین سیکنڈ کا ایکشن ہے سارا اس ایکشن میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پورا ایکشن کہ گاڑی سے چھانگ لگائی آپ نیچے گر گئے اگر آپ اس تین چار سیکنڈ کے ایکشن کو جس کی کسی فلم کا یہ حصہ ہے اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایکچولی کچھ سو کے قریب اسٹل پکچرس ہیں ایک اسٹل دوسرا اسٹل تیسرا ہر اسٹل میں ایکشن تھوڑا سا فارورڈ ہوا ہوا تھوڑا سا اور فارورڈ ہوا ہوا اور ایک جگہ پہ جا کے ایکشن کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ پہلے اسٹل امیج کو دیکھیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ اور بالکل اینڈ والے کو دیکھیں دو سیکنڈ کے بعد تو بالکل گویا اسٹل امیجز کے سیکوینس کا نام نام تو نہیں کہنا چاہیے یوں کہنا چاہیے کہ ایک اسٹل امیجز کے سیکوینس کو آپ یوں لے سکتے ہیں کہ it creates an illusion of motion یہ چیز اسٹڈی کی گئی اس گھوڑے والی شہد کے بعد جب یہ طے ہوا کہ گھوڑا ایک ایک جگہ پہ ایک فریم اس کا ایسا نکل آیا سارے ایکشن میں جس میں اس کے چاروں پاؤں جو تھے جو تھے وہ ہوا میں تو یہ اگر آپ سینما کی فلم کو دیکھیں ریل کو جس کو عام زبان میں ریل کہتے ہیں رول جو ہوتا ہے پورا تو آپ کو ساری فلم اگر وہ دس ہزار فٹ کی فلم ہے آپ اس کی ساری ریلیں دیکھیں آپ کو فلم دیکھتے تو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایکشن ہے فلم میں آپ کو سارے اس کے جو پوزیٹو بنے ہوئے اسٹل نظر آئیں گے لیکن ہر اسٹل دوسرے اسٹل سے ہلکا سا فرق ہے تو وہ یہ بات ثابت ہوئی کہ بہت سارے اسٹل اگر ایک لائن میں رکھ دیے چاہیں ایک ایکشن کے اور پھر ان کو آپ ایک خاص طریقے سے موو کر لیں تو وہ موشن کا امیج کریٹ کر لیتے اسی کے بیس پہ یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا یہ کہنے بہت آسان ہے یعنی میرے کہنے سے یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑی عام سی بات ہے بالکل نارمل سی بات ہے لیکن بریک تھرو کے حوالے سے جب شروع شروع میں اس کے اوپر بات ہوئی تو یہ اتنا آسان نہیں تھا اس پہ بہت ڈبیٹ ہوتی تھی پھر امیج سیکوینس میں رکھ کے ان کو دیکھا گیا کہ یہ کریٹ ہوتی ہے کہ اسی سے آہستہ آہستہ پہلے تو کائنیٹوسکوپ بنا جیسے تھامس ایڈیسن نے بنایا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسی طرح جو امیجز کا جو سیکوینس ہوتا تھا وہ ایک مشین بنائی مشین تو نہیں کہنا چاہیے ایک ایک ڈیوائس وہ آلہ سا تھا جس میں آپ آنکھ لگا کے دیکھتے تھے اور اندر وہ بہت سارے امیجز جو ایک سیکوینس کے ہوتے تھے کسی ایکشن کے وہ رول کرتے تھے دیکھنے والے کو لگتا تھا کوئی ایکشن ہو رہا ہے پھر وہ اس کے پیسے بھی لیتے تھے پھر انہوں نے اس کو پیٹنٹ بھی کر لیا کائنیٹوسکوپ کو اسی دوران اسی طرح سے ملتی جلتی مشینیں جو تھی وہ امیرکا میں بھی بننی شروع ہو گئی اور یہ ایک بہت آپ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی انڈسٹری کی شکل بن گئی لوگوں نے دکانوں میں رکھ لیا اور وینڈرز جو تھے وہ گلیوں میں لے کے جاتے تھے جیسے ہم نے کہا کہ مجھے اپنے بچپن سے یاد پڑتا ہے کہ ہماری گلی میں بھی ایک صاحب آیا کرتے تھے آواز لگاتے ہوئے وینڈر کائنیٹوسکوپ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ کندھے پہ انہوں نے ڈالا ہوتا تھا وہیں پہ وہ رکھ کے وہ کہتے تھے آپ دیکھیں بڑے اسمال تھوڑے سے پیسے لے کے وہ بچوں کو انٹرٹین کرتے تھے وہ ہاتھ سے گھماتے جاتے تھے ان امیجز کو اس کی ریل کو اور آنکھ سے آپ دیکھتے تھے تو آپ کو اس میں ایک موومنٹ کا احساس ہوتا تھا جب آپ اس کو اس طرح سے موو کریں کہ ایک سیکنڈ میں پچیس امیجز آپ کی آنکھ کے سامنے سے ایک ایکشن کے گزر جائیں تو آپ کو موومنٹ کا پھر احساس پیدا ہوتا ہے بیسیکلی اگر سکسٹین بھی ہو جائیں sixteen images is minimum sixteen سے اگر کم امیجز ہوں تو انسان کی آنکھ پکڑ لیتی ہے کہ یہ رک رک کے یا اسٹل فوٹو لیکن اگر سکسٹین امیجز کسی ایک ایکشن کے آپ کی آنکھ کے آگے سے گزر جائیں تو آپ کو وہ الوژن کمپلیٹ ہو جاتی ہے جس کو موشن کہتے ہیں کائنیٹوسکوپ اس کی بیس پر انہوں نے بنایا بڑا پاپولر ہوا بہت انجوائے کیا لوگوں نے کیونکہ وہ بہت ساری تصویریں لینا تو ممکن ہو چکا ہوا تھا by the close of the nineteen century ایسے مٹیریل آ گئے فلمس آ گئی رول آ گئے لیکن اس سے زیادہ بریک تھرو جو ہوا وہ لومیئر بردرس کا ہوا جیسے ہم نے کہا کہ وہ فرانس سے ان کا تعلق تھا انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ آنکھ لگا کے اس کے اندر اس ایکشن کو دیکھیں انہوں نے ایک پروجیکٹر ایسا بنایا کہ اگر فلم کے یعنی ان سیکوینس کے پیچھے سے لائٹ رکھ کے ان امیجز کو اگر آپ کسی جگہ پہ دیوار پہ یا کسی پردے پہ گرائیں تو وہاں پر بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے سینمیٹوگراف انہوں نے نام رکھا اپنی مشین کا آج بھی بڑا پاپولر ہے سینمیٹوگرافی ایک پورا سبجیکٹ اس کی بیس پہ بعد میں پاپولر ہوا اور سینما میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان مشینوں پہ جو اس کے رول کو گھماتے ہیں فلم کی ریل کو گھماتے ہیں سینمیٹوگرافرز ان کو کہتے ہیں اور سینمیٹوگرافی سے ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہینڈل کرتے ہیں اتنا پاپولر ہوا آپ دیکھیے کب انیسویں صدی کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے یہ بنایا اٹھارہ سو پچانوے میں انہوں نے یہ بنایا اور اس کو ڈسپلے بھی کیا انہوں نے کچھ فلمیں بھی بنائی چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین منٹ فلمیں بنائی اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا انیسویں صدی میں جب یہ انٹر ہوا جسٹ ٹو ہے تو ایڈیسن نے تھامس ایڈیسن نے کیا کیا انہوں نے دیکھا کہ اب تو بہت سارے لوگ اس بزنس میں آ گئے ہیں بزنس کا انٹرسٹ تو ہمیشہ رہتا ہے جب بھی کوئی انوینشن ہوتی ہے آپ کسی چیز کو بنا لیتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بزنس بھی تو مجھے حاصل ہو نا آفٹر آل میں نے یا میری کمپنی نے ایک چیز کی اب سارے لوگ وہ بنانا شروع ہو گئے ہیں they are also making money یہ تو ہوتا ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے تو انہوں نے وہ پیٹنٹ کرا لیا جو کائنیٹوسکوپ سے ہٹ کے پھر اس طرح سنمیٹوگراف کی طرز کی جو ان کی پروڈکشن اور اس کی اس کا جو ڈسپلے تھا اس کو انہوں نے 1909 میں جا کے انہوں نے پیٹنٹ کروا لیا پیٹنٹ کا مطلب یہ کہ رجسٹریشن ہوگی وہ اب اسی کو وہ یوز کر سکتے ہیں اس سے ہوا کیا کہ لاس اینجلس کی یہ بات ہے لاس اینجلس میں جو باقی کے لوگ اس کام میں انوالو تھے اور فلم بنا کے اور دکھاتے تھے اور پیسے چارج کرتے تھے چھوٹی چھوٹی دکانیں جو تھیں وہ کنورٹ ہو گئی منی تھیٹرز میں کئی دکانداروں نے سوچا کہ جو بزنس وہ کر رہے ہیں وہ تو چلتا کوئی نہیں یہ کام ٹھیک ہے ایک سنمیٹوگراف وہاں پہ رکھیں اور ہر چھ چھ سات سات منٹ کی تو فلمیں ہوتی تھیں چار پانچ فلمیں دکھائیں ایک شو گیا ختم پیسے لیے ٹھیک ہو گیا یہ کاروبار بہت بڑھ گیا نا تو ایڈیسن تھامس نے جب یہ تھامس ایڈیسن انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کو پیٹنٹ کروا لیا تو باقی کے لوگ جو تھے ان کے لیے ذرا پھر مشکل ہو گیا کیونکہ پھر وہ ایک غیر قانونی کام ہو جاتا ہے کسی آدمی کے نام پیٹنٹ ہوئے پھر وہی کر سکتا ہے اس کو باقی کے جو لوگ تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا اور اس راہ فرار کے اندر بھی وہ جو اسٹوری دفن ہے اسٹوڈینٹس وہ بھی اپنے اندر ایک بہت دلچسپ لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے تو جہاں پہ قانون کی گرفت نہ ہو تو تین چار سال میں کیسے انیس سو نو میں انہوں نے پیٹنٹ کرایا اور انیس سو تیرہ میں یہ سارے باقی کے جو لوگ تھے جن کو آپ پروڈیوسر کہہ سکتے ہیں مینلی انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ پناہ لی اور اس کو اتنی شہرت اس کی ہو گئی جیسا ہم نے کہا تھا کہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ سیر تو ہو ہی جائے ہالی ووڈ یہ سارے وہ لوگ تھے جو تھامس ایڈیسن کے پیٹنٹ کے بعد باہر نکلے اور سوچا کہ کسی جگہ کوئی گڑھ بنائیں گے جہاں پہ بیٹھ کے یہ کام ہو سکے فلم بنانے کا ہالی ووڈ کی بنیاد پڑی خوبصورت جگہ تھی پہاڑی سا مقام جنہوں نے دیکھا وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکتے اس وقت تو اس میں اتنی زیادہ اربنائزیشن بھی نہیں تھی اور اتنے اسٹوڈیوز بھی نہیں تھے زیادہ نیچرل تھا وہ تو اب یہ بات مشہور ہوگی کہ آپ کو فلم چاہیے آپ ہالی ووڈ چلے جائیں وہاں کوئی نہ کوئی پروڈیوسر آپ کو مل جائے گا آپ فلم بنائیے اور بزنس کیجیے اس کی شہرت ہوگی خیر ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ فلمیں یہ ساری بن رہی تھیں یہ میوٹ فلمیں تھیں میوٹ سے مراد کے سائلنٹ موویز تھیں آواز نہیں آتی تھی ان میں ایکشن آپ ریئل لائف ایکشن کو آپ لے لیتے تھے کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسٹوری بیس کے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ایک بڑی مصنوعی قسم کی اسٹوری اور ہیرو کہیں پہ انٹر ہو گیا اور پھر آپ نے کٹ کر کے اور ایک اور جگہ ریکارڈ ایسا ایسا کچھ نہیں ایسا ممکن بھی نہیں تھا کیا تھا ایک سنگل کیمرا ریکارڈنگ اور آپ ایک ایکشن پہلے بنا لیتے تھے پانچ چھ منٹ کا کہ یہ ایکشن ہے اور کسی اسٹیج پہ اسٹوڈیوز بن گئے تو اسٹوڈیوز کے اندر کسی اسٹیج پہ وہ ایکشن آپ پورا رن کرتے تھے ٹیبلو کی فارم میں لوگ اپنے باڈی ایکشن سے کوئی چیز ثابت کرتے تھے کوئی اور اگر مزاق بھی ہے جوک بھی ہے اس کو پریکٹیکل فارم میں لانے کے لیے اور اس طرح کے ٹیبلو کی فارم میں ہوتا تھا بڑی انٹرسٹ ہوتی تھی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا چھ سات منٹ کا بٹ اسٹل ایک صدیوں تک جو آپ ایک کے حوالے سے دیکھتے آ رہے تھے چیزوں کو ان چیزوں کو آپ نے پھر ریکارڈیڈ فارم میں جب دیکھنا شروع کیا تو اس نے تو ایک بہت زیادہ ریپل کریٹ کر دیا ان کمیونیکیشن ہمارا انٹرسٹ تو کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھنا ہے تو کمیونیکیشن میں پھر دیکھیں گے کہ میس کمیونیکیشن میں ایک ایسے انٹر میوٹ فلمیں تھیں اور کوئی اسٹارڈم نہیں تھا یعنی کوئی ستارے نہیں تھے فلمی ستارے ٹی وی کے ستارے اس طرح کی بات اسٹار ڈم کوئی نہیں تھا بس جو پروڈکٹ تھی وہی اور جو فلمیں بنا رہے تھے انہیں کا نام تھا اس حوالے سے بات ہوتی رہی تھی پھر ہم نے ذکر کیا تھا یہاں پہ کہ بیس بیس منٹ کی جو فلمیں ہوتی تھیں اس کو پھر نائنٹین تھرٹین میں میں لینگویج فلم بنی تھی اس کے اسپیکٹیکل اس نے اس کو توڑا اور انہوں نے خاصی بڑی فلم بنا دی دو گھنٹے کی فلم بنا دی کئی رول رول آٹھ نو پورے جو زمانے میں ہوتے تھے وہ یوز کر کے بنا دی لیکن ایک بات ذہن میں رہے ایون اسپیکٹیکل میں بھی ایکشن کی کنٹینیوٹی تھی آپ نے ایکشن جو ہے وہ پورا اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ وہ دو گھنٹے کا ایکشن ہو جائے آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا دکھا دیا بڑی اس میں بھی بڑی تھریل تھی بہت لوگوں نے اس کو انجوائے کیا سینما ہاؤز چھوٹے چھوٹے بننے شروع ہو گئے اور اس کے بعد جیسا ہم نے کہا کہ یہ میوٹ فلمیں تھیں چاہے وہ کمرشل ہوتی ہیں چاہے وہ کسی ٹیبلو پہ بیس کرتی ہیں جیسے Cinderella Trip to the Moon یہ فلمیں بنی یہ ساری فلمیں باڈی لینگویج کے حوالے سے تھی ان میں جیسے ہم نے میں پچھلے کچھ سیٹنگس میں بات کی تھی نان وربل کمیونیکیشن کے حوالے سے تھی لفظوں کا استعمال ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ ساؤنڈ ان کی گرفت میں نہیں تھی ڈائریکٹر جس طرح سے کہتے تھے اس طریقے سے پرفارم کرتے تھے but that still the moving image would create lot of interest اور لوگ پیسے خرچ کر کے ان کو دیکھنے جاتے تھے جنرلی لائف ایکشن کی فلمیں ہوتی تھیں جیسے روز مرہ کی زندگی میں کوئی ایکشن ہوتا ہے اس کو جیسے ٹرین آ رہی ہے ٹرین سے چھلانگ لگا دی لوگ بھاگ رہے ہیں وہ اوپر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں اس طرح کے چیزیں یا پھر بہت سارے جو زیادہ پاپولر ہوتے تھے وہ جوکس کو پریکٹیکل فارم دیتے تھے جیسے آج کل سیٹ کام سے آپ واقف ہیں سچویشنل کامیڈیز سے ہم کہتے ہیں اس میں تو آواز آ جاتی بس یہ سیٹ کام سے ملتی جلتی چیزیں تھیں تو لوگوں کو بہت انٹرسٹ کرتی تھی بعد میں سیریس ٹاپک آنے شروع ہوئے انیس سو پچیس تک تو لوگوں نے فلم کی آواز نہیں سنی جو اس میں ایکٹرز کام کر رہے تھے میوٹ فلم سائلنٹ انیس سو چھبیس میں یہ سوچا گیا کہ کچھ آواز کا سلسلہ پیدا ہو بہت سکسیسفلی ایکسپیریمنٹ ہوا امیرکا میں ہوا اور انیس سو ستائیس میں جیسے ہم نے کہا کہ تجاز سنگر ایک فلم بنی جس میں ساؤنڈ افیکٹ کے حوالے سے یہ ممکن ہو سکا کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ اس کی آواز بھی سن سکیں کمپلیٹ فلم ایک سال بعد یعنی انیس سو ستائیس میں ایک بنی اس کا نام تھا لائٹس آف نیو یارک اس میں جو ایکٹر تھے ان کے ڈائلگ کیونکہ اس زمانے میں مائک آ چکا تھا آواز کی ریکارڈنگ ممکن ہو چکی ساتھ ساتھ ہی اور بہت ساری سائنٹیفک انوینشن ہوتی چلی جاتی ہیں پھر ان کا مکس ہوتا ہے پھر they are into one entity ایک چیز اپنی لائن میں نہیں چلتی جاتی ساری چیزیں آپ سے مل گئی جیسے ہم نے اخبارات کے سارے اس میں اسٹڈی کیا کہ کتنی ٹیکنالوجیز آہستہ آہستہ پرنٹنگ کے حوالے سے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے آتی گئیں اور پھر اخبار نے وہ شیپ لی جس کو آج ہم جانتے ہیں کہ اخبار جو ہے وہ کن کن ٹیکنالوجیز کے مکس کے اور انٹیگریشن ہے ان میں سے آپ کسی ایک چیز کو بھی اگر نکال لیں تو شاید اخبار کی وہ شکل نہ رہے اس کے چھپنے کی یہ فلم کے ساتھ بھی تھا ساتھ ساتھ جیسے مائکرو فونز ریکارڈنگ فیسلٹیز بڑھتی گئی تو پھر انیس سو چھبیس میں جب خیال آیا کہ جب آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور الگ سے سنائی دیتی ہے تو فلم کے ساتھ کیوں نہیں تو جب انسان نے سوچا جب اس کی سوچ پہ پہرے نہ رہے جب اس کی سوچ کے اندر ایک سیکولر قسم کا آئیڈیا آنا شروع ہوا کہ انسان جو ہے یہ ساری چیزیں سوچ سکتا ہے سائنس کے حوالے سے اور اپنی گرفت میں وہ ان چیزوں کو لا سکتا ہے انسان اتنا پاورفل ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو کائنات میں پائی جاتی ان کو اپنی گرفت میں لا سکتا ہے اس خیال کے زیادہ سے زیادہ آنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سائنس کی دنیا میں اور آرٹس کی دنیا میں اور سوشل سیکٹرز میں بے شمار انوینٹ انوویشنس ہوئی ہیں آپ اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم سے جو ہم نے آپ سے بات کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو رینیسانس جب ہیومنسٹ موومنٹ شروع ہوئی اور اس چرچ کے جو اس کو توڑا گیا خیر یہ بات آپ سے اکثر ہوتی رہتی تو یہاں پہ آگے کیا ہوا کہ کہ ساؤنڈ کو انہوں نے کہا فلم میں لائٹس آف نیو یارک پہلی فلم اسٹوڈینٹس جس میں ایکٹرس نے اپنی آواز سے جادو جگایا وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کا نقصان بھی ہوا فائدہ بھی ہوا کہ وہ والے ایکٹر اور ایکٹریس جن کی آواز کی کوالٹی بہت اچھی تھی وہ تو سروائیو کر گئے اور جن کو آواز کے ذریعے ڈائلگ کی ڈلیوری اور جو اپنی آواز کو مینپولیٹ کر سکتے تھے دے اور جن کی آواز بہت ہسکی تھی جن کی آواز جن کو آواز کے ساتھ ایکٹ کرنا نہیں آتا تھا وہ آہستہ آہستہ پھر ویڈ آؤٹ ہوتے چلے گئے وہ فلم ورڈ میں سے نکل گئے اور بعد میں جو تھے باقی کے لوگ وہ رہ گئے یہ سینما کی یہاں تک کی اسٹوری انٹرسٹنگ کہ کس طرح آواز جو ہے وہ موشن پکچرس میں اس کا عمل دخل ہوا اس کے بعد پھر بڑے بڑے نام بھی پیدا ہوئے لیکن انیس سو ستائیس ہی کی بات ہے کہ جب لوگوں نے سوچا کہ اب تو آواز آ گئی اور فلمیں زیادہ دو دو گھنٹے کی اور اس سائز کی بننی شروع ہو گئی ہیں اور in the meantime cinema houses بھی آ سامنے اور ایک باقاعدہ رجحان شروع ہو گیا فلم دیکھنے کا لگا کہ زندگی کی تفریحات میں ایک تفریح کا اضافہ ہو چکا ہے اور لوگ باقاعدہ اس تفریح سے محظوظ ہو سکتے ہیں باقاعدہ ایک فارمل وے آف انٹرٹینمنٹ بن گیا کہ سینما جا رہے ہیں پکچر دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کی اتنی بڑھتی ہوئی شکل کو اور پھر ہالی ووڈ کے اپنے اندر ایک پورے ولیج کی فارم میں وہ بن گیا اور اپنی ایک اینٹی بننی اس کی شروع ہو گئی اور بے شمار وہاں پہ اسٹوڈیوز بننے شروع ہو گئے لوگوں نے ایکٹنگ کے شوق میں وہاں جانا شروع کر دیا بلکہ کیا وہ کہتے ہیں کہ چھاونی ڈال لی کئی لوگوں نے تو کہا کہ اب ایکٹر بن کے ہی نکلیں گے یہاں سے ہوتے ہیں بیٹھ ہی گئے کہ یہاں سے ڈائریکشن سیکھ کے ہی نکلیں گے وہ کوئی یونیورسٹی کی طرح نہیں تھی لیکن پریکٹیکل ورک بہت زیادہ تھا وہاں سے لوگوں نے بہت زیادہ سیکھا پھر جیسے ہم نے کہا کہ اس کے کرافٹ پیپل آنا شروع ہو گئے فلم کے اندر جیسے پھر یہ سمجھا گیا کہ ایک رائٹر الگ ہونا چاہیے وہ جو سورس میٹیریل پرووائڈ کرے ڈائریکٹر بالکل ایک پروفیشنل لیول کا ہونا چاہیے ایکٹرز ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ آپ نے کسی کو لے لے ایکٹنگ کی ٹیکنیکس کے اوپر بات ہونی شروع ہو گئی جیسے ہم نے کہا کہ ڈائلگ ڈلیوری کی باتیں شروع ہو گئی صرف آپ کو ایک اسکرپٹ دے دیا گیا اس پہ لکھی ہوئی ہیں کچھ لائنیں آپ نے کہا جی ہاں ان لائنوں کو پڑھ لیا آپ نے نہیں ایسا نہیں now you should understand how to deliver these dialogues laughed pauses stress stretch of the words where to mince words and where not کہاں پہ آپ نے باتیں بڑے الفاظ چبا کے کرنی ہے کہاں نہیں کہاں لہجہ بدلنا اور اس کے ساتھ فیشیل ایکسپریشن کیسے رکھنی ہے باڈی ایکسپریشن کیسے رکھنی یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کے ملنے سے وہ چیز سامنے آئی جس نے آپ کو اتنا انٹرسٹ کیا اور جو میس کمیونیکیشن کے اندر ایک طوفان کی طرح جو چیز شامل ہوئی صرف تیس چالیس سال پہلے اس واقعے سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی چیز بنے گی اور وہ جو جو میس کمیونیکیشن کا ایریا بنا ہوا تھا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اس کو اتنا زیادہ اوور شیڈو کر دے گی لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس طرف پہنچائے گا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انیس سو ستائیس ہی میں جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ motion picture academy of arts and science بنائی گئی تاکہ لوگوں کو ایوارڈ دیے جا سکیں اور سارے معاملات کو آرگنائز کیا جا سکے اور لوگوں کے جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جا سکے ان کو ڈاکومینٹ کیا جا سکے اور پھر جس طرح ایک یونیورسٹی کام کرتی ہے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ فلاں صاحب کے یہ ایکسپیرینس ہیں ان کے یہ کنکلوژ ہیں اس معاملے میں کیمرا ورک کے حوالے سے ایکٹنگ کے حوالے سے اسکرپٹ شوٹنگ لائٹس کے حوالے سے کیمرا کے ڈفرینٹ جو جینرز تھے ان کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹائپس کے حوالے سے مختلف لینزز ان کے فلٹرز کے یوز کے حوالے سے وہ یہ باتیں ساری ریکارڈ ڈاکومینٹ کر دیں گی تاکہ اس کی ترویج ہو سکے سلایام ہے نقطہ داں کے لیے انہوں نے کچھ چھپایا بھی نہیں سارے لوگ جو وہاں پہ سیکھنے کے لیے گئے ان کے لیے انہوں نے سکھانے کا عمل جاری رکھا وہ دور اس قسم کا تھا وہاں سے لوگوں نے پھر بہت سیکھا اس اکیڈمی نے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ایک انعام دینا شروع کیا اور جیسا ہم نے کہا کہ وہ انعام بعد میں آگے چل کے تو بہت سارے لوگوں کی لائف ٹائم ڈریم بن گیا بعد میں شروع میں اس کو اکیڈمی اوارڈ ہوا تھے اور آپ کو تو پتہ ہی کئی ممالک ایسے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فلمیں پروڈیوس کرتے ہیں اور یہ حسرت رکھتے ہیں کہ کسی ایک آدھ فلم کو آسکر مل جائے بڑی مشکل سے ملتا ہے کیونکہ اس کے اسٹینڈرڈس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بہت ہائی ہیں ہلیریس قسم کی فلموں کو آسکر نہیں مل سکتا کہ جن کو دیکھ کے لوگ ہنسے جس میں نہ کوئی ڈائریکشن ہو نہ کوئی اسٹوری لائن ہو نہ اس کی صحیح ٹریٹمنٹ ہو نہ لائٹنگ ٹھیک ہو یہ صحیح ہے کہ آپ بہت سارے میسج کو اسے انٹرٹین کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنیکل لیول پہ جب تک آپ اس کو میٹ نہیں کر سکتے آپ کو آسکر نہیں مل سکتا تو آسکر کی ایک حسرت میں بہت لوگ جیتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں ویری گڈ کہ آپ اپنا اسٹینڈرڈ وہاں پہ لے کے آتے ہیں تاکہ آپ آسکر لے سکیں تو آسکر انیس سو ستائیس میں ابھی شروع شروع کے دن تھے فلموں کے کبھی کچھ ایسا نہیں بلیک اینڈ وائٹ فلمیں تھیں اس حوالے سے یہ کام جو تھا یہ جاری ہونا شروع ہو گیا جیسے ہم نے کہا کہ اس کے بعد پھر ڈفرینٹ جب آپ نے رائٹر لینا شروع کر دیا جب آپ نے ایکٹر ڈائریکٹر لینا شروع کر دیا تو پھر فلموں کے اندر تنوع آ گیا ویریشن ان سبجیکٹس آنا شروع ہو گئی کیونکہ اب ایک آدمی کے اوپر تو بیس کر ہی نہیں رہا تھا کرافٹس پیپل جب آ گئے تو پھر جو اسٹوری رائٹر تھے وہ یہی سوچتے رہتے تھے سارا سال کے کیا اسٹوری ہو سکتی ہے پھر وہ اپنی امیجنیشن کی بات کر دوسرے لوگ اپنے کام جو ڈائریکٹر تھے وہ اپنا سوچتے تھے کہ کیا ڈائریکشن ہو سکتی ہالی وڈ نے پھر انیس سو تیس سے لے کے انیس سو پچاس ساٹھ تک ایک اتنا بوم دیکھا اتنا عروج دیکھا اور اس دوران ہم جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ کئی ایکٹر جو تھے وہ سامنے آئے یہ میڈیم اب اسٹیبلش ہو گیا نکولوڈین ڈیز جو تھے وہ تو اب ختم ہو گیا آپ کو پتہ یہ کہ نکولوڈین ڈیز کے بارے میں جو ہم بات کی تھی کہ جب وہ ایک کائنیٹو گراف کے حوالے سے لوگ ایک نکل دے کے ایک سکہ کے دیکھا کرتے تھے اور اس کے بھی چھوٹے چھوٹے تھیٹرز بنے پھر وہ ختم ہو گیا پھر بڑے بڑے تھیٹر سامنے آ گئے ہم انہیں کہیں گے پروڈکشن ہاؤسز سامنے آ گئے جیسے آپ کراچی میں اگر آپ کراچی میں رہتے ہو تو آپ زیادہ واقف ہوں گے کراچی میں یا لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایریاز مخصوص ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ جی Shah Noor studio new studio مختلف قسم کے اسٹوڈیوز بہت پاپولر جو رہے فلم میکنگ کے دوران اب تو فلم انڈسٹری کے ساتھ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ بھی واقف ہیں لیکن یہ پروڈکشن ہاؤسز جو تھے یہ بہت سارے سامنے آ گئے اسی طرح ہالی ووڈ میں بھی وہ بڑے بڑے جہاں پہ بہت بڑے سیٹس لگائے جا سکے اسی لیے اس پیریڈ کو ہالی ووڈ کی گولڈن ایج کہا جاتا ہے جہاں بڑے انتوزم کے ساتھ فلم میکر جو تھے وہ جاتے تھے اور فلم کے حوالے سے اور دیکھیے کمپٹیشن ابھی کوئی نہیں تھا ان کا کسی اور چیز کے ساتھ اس چیز کی طرف ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے ابھی تو ان کے لیے کھلا میدان تھا اور اس کھلے میدان میں انہوں نے اپنی پوری جتنی بھی حسرتیں تھیں وہ پوری کی کام کرنے کی ایکٹنگ کی بزنس کی ڈرائیو ان موویز تھیٹر بن گئے یعنی شہروں میں بڑے بڑے سنیما ہاؤس بن گئے اب چھوٹے شہروں کے لوگوں کو کیسے دکھائیں کیونکہ سنیما ہاؤس بنانے میں you need lot of many تو ڈرائیو ان تھے بن گئے بڑے بڑے وہ چل رہے ہیں اور دیہاتی علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں اگلے دن اگلے گاؤں کی طرف چلے گئے اس سے اگلے دن اگلے گاؤں کی طرف چلے گئے اس طرح سے ہوتا گیا اب آپ دیکھیے نائنٹین تھرٹی ایٹ ابھی بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک بہت شروع کا ہی فیز ہے آج کے حوالے سے تو یہی لگتا ہے ستر اسی سال پہلے کی بات بہت لمبا عرصہ نہیں نائنٹین تھرٹی ایٹ کے جو فگرز امریکہ میں ورک آؤٹ کیے گئے کہ اسی ملین لوگ آٹھ کروڑ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ سینما دیکھتے یہ اس وقت کی آبادی کا سکسٹی فائیو پرسینٹ تھا سکسٹی فائیو پرسینٹ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ سینما دیکھنے جا رہے ہیں جو اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سوشل لائف میں ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی فارمل وے آف انٹرٹینمنٹ ہے اور یہ لوگ یہ انوائڈیبل ہے اور لوگ جو ہیں اس کو اتنے بڑے طریقے سے اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اس انڈسٹری کا جو تھا وہ نقطۂ عروج آنا شروع ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھرٹیز سے لے کے ففٹیز تک بہت بڑے پیمانے پہ فلم میکنگ ہوئی بڑے بڑے اسٹوڈیو جو تھے وہ سامنے آئے Metro Goldwyn Mayer Warner Brothers RKO Paramount Twenty Century Fox Universal یہ میں آپ کو اسٹوڈیوز کے نام بتا رہا ہوں یہ ہالی ووڈ میں اسٹوڈیوز بنے تھے بڑے بڑے ورڈ نون یہاں پہ وہ فلمیں بنی جیسے ایک فلم کا نام میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں گون ود دا بہت ساری فلمیں بنی یوں تو اور بہت ریمارکیبل فلمیں بنی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ اچھی فلمیں دیکھنے میں آئی کہ کس طرح سینماٹوگرافی کا عمل ہے اور فلم میکنگ کا عمل کس طریقے سے آپ کو کتنی کتنی ہیوج ایکشن دکھا سکتا ہے لیکن گون ود دا پین اپنی اسٹوری لائن کے لحاظ سے اپنی پروڈکشن کے لحاظ سے اپنی ڈائریکشن کے لحاظ سے ایکٹر ایکٹریس کے لحاظ سے ڈریسز کے لحاظ سے لائٹ کیمرا ورک کے لحاظ سے ٹیکنیکل لیول پہ اس فلم کو بیسویں صدی کی سب سے مثالی فلم کہا جاتا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ you can always have a different opinion جیسے سوشل سائنس میں ہوتا ہے but this film stand distinct یہ تبھی ممکن ہو سکا جب وہاں پہ ایک پوری رینج اویلیبل تھی اچھا جب یہ فلمیں بہت پاپولر ہوئی تو فلموں کے اندر بھی ٹرینڈ چینج ہونے شروع ہوئے پھر سیریز فلمیں شروع ہوئی سیریز فلمیں جیسے چارلی چپلن کی پہلے تو وہ ایک فلم بنی ایک فلم کمپلیٹ ہوئی ختم ہو گئی اب اگلی فلم بنے گی اس کے ساتھ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ ایک ہی حوالے سے جیسے چارلی چپلن کی فلمیں شروع ہوئی آپ نے شاید کبھی دیکھی ہو کچھ میوٹ بھی تھی کچھ میں آواز بھی تھی بعد میں ایک ہی کریکٹر کے حوالے سے لوگ دیکھنے جاتے تھے تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کیا فلم دیکھنے چاہ رہے ہیں جنرلی وہ کامک تھی پیپل وڈ انجوائے اور اس کے بعد لیٹر اسٹیج میں آپ نے بہت محسوس کیا ہوگا جیمز بانڈ ایک پوری فلم کی سیریز ہے James Bond double zero seven ایک فلم آئی پھر اس کی دوسری فلم آئی پھر تیسری پھر چوتھی ایک سیریز بن گئی چیلس والس کوچیک ذرا زیادہ ریسنٹ فارم میں ایٹیز کی سیونٹیز ایٹیز کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پوری سیریز کہ آپ کوجیک کی فلم دیکھنا چاہ رہے ہیں کوجیک کریکٹر کا نام تھا ویلس نے اس کو پرفارم کیا اس طرح پھر سیریز فلمیں بننی شروع ہوئی جو ایک کریکٹر پہ بیس کرتی تھی انوویشن کی تو کوئی لمٹ نہیں تھی لوگوں کی اس میں بے شمار انٹرسٹ سامنے آئی نائنٹین کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ ایک گولڈن پیریڈ سے گزرا ہالی وڈ کا یہ زمانہ تھرٹیز سے لے کے تک ایسا ہم کیوں کہتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تھرٹیز سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے ہالی ووڈ کا نام تو آج بھی بہت اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ابھی تک دنیا میں کوئی کوئی ایسا اسپاٹ حالانکہ دنیا میں ایسی بے شمار جگہ ہیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں فلمیں بنتی ہیں شاید ہالی ووڈ سے بھی زیادہ بنتی ہیں لیکن ان کی وہ شہرت اور ان کی ان کی وہ گریس نہیں حاصل کر سکی فلم ورلڈ کے حوالے سے جو ہالی ووڈ کو نصیب ہوئی اور پوری دنیا میں فلمیں بنتی ہیں چائنا میں بنتی ہیں ایران میں بہت اچھی فلمیں بنتی ہیں فرانس میں بہت اچھی فلمیں بنتی ہیں یورپ کے کئی ایریاز میں بنتی ہیں جاپان میں فلمیں بنتی ہیں اور ساؤتھ ایشیا میں زیادہ فلمیں بنتی ہیں انڈیا میں فلمیں بنتی ہیں بہت زیادہ تعداد میں لیکن جو مقام ہالی ووڈ کو حاصل ہوا وہ کسی کو نہیں حاصل ہوا لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرٹیز سے لے کے ففٹیز تک اس کا بہت عروج تھا پھر کیا ہوا ایسا کیا ہوا یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ففٹیز کے بعد کیا جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں دوسری جنگ شروع ہوئی جنگ عظیم پھر وہ ختم ہو گئی مڈ فورٹیز میں آ کے لوگ پھر انٹرٹینمنٹ کی طرف بات کرنی شروع ہو گئے انیس سو پچاس کا زمانہ بھی گزر گیا جی بالکل اس وقت فلم کا ایک کمپیٹیٹر پیدا ہو گیا یعنی فلم کے علاوہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز موشن پکچر کے حوالے سے اور فلم کے حوالے سے اور تصویر کے تصویر کی تحریک کے حوالے سے اس کے ہلنے جلنے کے حوالے سے اب فلم کا مقابلہ پیدا ہو گیا کمپیٹیٹر میدان میں آ گیا اب آپ سمجھ گئے ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن کی ابتدا تو ویسے جو تھرٹیز کی دہائی تھی اس کے اینڈ میں شروع ہو گیا in the decade of thirties TV was there but it's abated because of the second world war all the development work the scientific work started in the late twenties on television it was somewhat halted due to Second World War. But soon after, once the war was over in the mid-40s, scientists again started towards this great, immense entertainment, source of entertainment and information. They in fact smelled much more than just these films you can watch in theaters. پچاس کی دہائی میں ٹی وی آ گیا تو پھر فلم کی گرفت اپنے آڈینس پہ کم ہونی شروع ہو گئی جب آپ کو گھر میں ایسی انٹرٹینمنٹ اویلیبل ہے کہ آپ ایک سوئچ کو آن کریں اور آپ موونگ امیجز دیکھ سکتے ہیں ڈراما دیکھ سکتے ہیں آپ میوزک دیکھ سکتے ہیں بیچ بیچ میں خبریں بھی سن سکتے ہیں اسپورٹس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ جو ورائٹی ٹی وی کے حوالے سے سامنے آئے ہم ذکر کریں گے جب ہم ٹی وی والے اس پہ آئیں گے کہ ٹی وی کے میس کمیونیکیشن میں کس طرح سے انوالومنٹ ہوئی لیکن فلم کو ایک کمپیٹیٹر اس کے سامنے آ گیا تو اسٹوڈیوز کا جو بوم تھا جس جن اسٹوڈیوز میں فلمیں بنتی تھی بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے ڈائریکٹرس نے راج کیا جن جن اسٹوڈیوز میں اب ان اسٹوڈیوز میں بننے والی پروڈکٹ کی اتنی ڈیمانڈ نہیں رہی آہستہ سکسٹیز کی طرف بہت انٹرسٹنگ بات ابھی ہم نے آپ کو فگر دیے تھے کے کے کتنے لوگ ایک ہفتے میں ضرور فلم دیکھتے تھے امیرکا کے فگر دوبارہ ایک ایکسرسائز ہوئی سکسٹی ایٹ میں اب کیا صورت حال ہے یہ جاننے کے لیے ٹوینٹی ملین لوگ ہفتے میں ایک دفعہ سینما جا کے فلم دیکھتے from nineteen thirty eight to nineteen sixty eight کیا تیس سال کی بات ہوئی اور تیس سال میں آپ ڈکلائن کا ایلیمنٹ دیکھیے کمپیٹیٹر جو آ گئے ایسا نہیں ہوا کہ فلم کی کوالٹی پہ کمپرومائز ہوا ایسا نہیں ہوا لیکن جب آپ کے پاس آپشن آ جائیں آڈینس کے پاس جب ایک اخبار ہو تو اس کی سرکولیشن اور ہے جب دو اخبار ہو جائیں تین ہو جائیں چار ہو جائیں پانچ ہو جائیں تو پھر ان کی انڈیویجل سرکولیشن جو ہے اٹ گوز ڈاؤن اس لیے کہ لوگوں کے پاس بہت آپشن آ ہے آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں ایک زمانے میں ایک دو چینل ہوتے تھے کم از کم جب میری آپ جیسی عمر تھی تو ایک دو ہی چینل ہوتے تھے جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو دیکھیں پسند کریں نہیں کرنا تو بند کر دیں چوائس تو تھی نہیں دیکھتے ہی رہتے تھے ویسے بند نہیں کرتے تھے لوگ انٹرٹینمنٹ جو تھی ہر طرح کے ہر طرح کے پروگرام آ رہے ہیں آپ دیکھتے جا رہے ہیں مگر آج جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس آپشن بڑھ گئی تو وہ والے اسٹیشن جن کی بیس پچیس سال پہلے جیسے ہمارے یہاں پی ٹی وی کی ہم بات کرتے ہیں جس کی ویورشپ بہت زیادہ تھی بیکاز اٹ واز منوپلی لیکن جب دوسرے اسٹیشن آ گئے تو پھر وہ بٹ گئی اسی طرح سینما کے ساتھ یہ ہوا ہم بات کر رہے ہیں کہ سکسٹی ایٹ میں once week time because film world had quarter form of television ایسا نہیں ہے didn't compromise on the quality of the film ایسا نہیں ہوا the quality of the film was ones who film cinema house they were not complain in the down but people had and on after mess few after but this was what the film then پھر کیا ہوا اب مقابلہ تو کرنا ہے کیا کہتے ہیں کہ مقابلہ تو دل ہے نے خوب کیا فلموں نے بھی بہت کیا مقابلہ کیسے فلم پہلے اپنے ایک بڑے اسٹیٹک فارم میں تھی دکھانے کے لحاظ سے اس کی اسکرین کا سائز اور تھا فلم والوں نے سوچا کہ یہ ٹی وی تو ہمیں بہت ٹکنے نہیں دے گا اور ہمیں لے بیٹھے گا اب اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے تو سینما کے لوگوں نے اور انویشن کے بارے میں سوچنا شروع کیا مثلا سینما ہاؤز کے اندر جو ساؤنڈ سسٹم تھا earlier it was ordinary sound system it was converted into stereo stereo کا ابھی معاملہ ٹی وی پہ نہیں آیا تھا انہوں نے اس کے ساؤنڈ سسٹم کو ہائی فائی کر دیا اب جو آواز کا لطف آپ سینما ہاؤس میں جا کے اٹھا سکتے ہیں کوئی چیز گری اور دھڑم سے جو آواز آئی پہلے وہ دھڑم سے ہی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد یہ دھڑم سے ہونی شروع ہو گئی گولیاں چلنے کی گاڑیوں کی سکریچیز کی آواز پھر وہ جو سینما ہاؤس میں پیدا ہوتی تھی اس کی اپنی انٹرٹینمنٹ ابھی یہ ٹی وی پہ نہیں آیا تھا ساؤنڈ کا یہ سسٹم کہیں سے تو ایج لینا تھا اور کیا کیا پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو شاید لوگ جو ہیں وہ ایک خاص اسکرین جو اسکویرش قسم کی ہے اس کو دیکھ کے انہوں نے اس کو سینما اسکوپ کر دیا یعنی پورا سینما کی جو سامنے کی دیوار نظر آ رہی ہے اتنی بڑی اس کی پرٹیکل اس کی جو ایسپیکٹ ریشو آپ کمیونیکیشن کے اسٹوڈینٹ ہیں نا الیکٹرانک میڈیا کیا پہچانتے ہیں ایسپیکٹ ریشو کیا ہوتی ہے اس کی ہائٹ اور اس کی جو بیس کی لینتھ ہوتی ہے پہلے وہ ذرا اسکوئرش قسم کی ہوتی تھی پھر وہ اب لانگ ہونی شروع ہو گئی پوری سینما اسکوپ یعنی ہیرو اگر اپیئر ہوا ہے تو اور بات ہے اور اگر ہیروئن اپیئر ہوئی ہے تو بہت ہی اور بات اس کے لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی سینما اسکوپ ہونے سے وہ بہت بڑھ گئی ایک انٹرٹینمنٹ کا ایج تو نکلا ففٹیز میں اور سکسٹیز میں CinemaScope hi fi system آ گیا اور بہت سارے ایسے لوگ پھر انہوں نے ایک اور کام بھی کیا جس سے فلموں میں پھر تنقید بہت بڑی اسٹوڈینٹس جی، یہ آپ کو میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ پھر جب بزنس بچانے کی باری آئی تو فلم والوں نے کچھ ایسے کام بھی کیے جس سے فلموں پہ تنقید بہت بڑی مثلا پہلے دیکھیے نا آپ اسٹوری بیس فلمیں ہیں ساری آپ ففٹیز سے پہلے دیکھ لیں جس کو ہم آج عام فہم زبان میں آپ اچھی طرح سمجھتے جسے ہم کہتے ہیں بڑی صاف ستھری فلمیں تھی فیملی انٹرٹینمنٹ تھی ساری لیکن جب بزنس سامنے آ گیا ٹی وی کے ساتھ کمپٹیشن آ گیا تو فلم والوں نے جہاں اور ٹیکنیکل ایریاز میں ایڈوانسمنٹ کر کے ٹی وی کو بیٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنے آڈینس کو اور انفیکٹ اپنے بزنس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی وہاں پر انہوں نے کچھ شاید تھوڑا فالٹ سینس میں کیا کہ they try to make film glamorous اب یہ گلیمرس بڑا کیموفلیج قسم کا لفظ ہے یہ گلیمرس کے اپنے ہی ڈائمینشن یہ استھیٹکس کے نام پہ آپ کہتے ہیں جی کہ جمالیات کے نام پہ آپ جو ہے فلم کو یوز کرنا شروع کیا لوگوں نے بعض جگہ تو بہت اس کے استھیٹکس کے معاملات اچھے آئے Marlon Brando Marilyn Monroe Elizabeth Taylor اور بھی کچھ لوگوں نے بڑا رول کیا جوڈی ہالیڈے بہت پرانے عرصے کی بات نہیں ہے اب یہ سکسٹیز کی بات ہے سیونٹیز کی بات ہے فلم کے اندر ایک گلیمر کا ایلیمنٹ جو تھا اس کو لے کے آئے فلمیں کامیاب ہوئی کچھ آڈینس انہوں نے ریٹین کیے لیکن جب ایک دفعہ گلیمر کے نام پہ once film started competing with television not only on the basis of some scientific innovation but also in the name of glamour they started showing decline on moral grounds. And not many questions were raised about this medium of mass communication, whether in the name of aesthetics and glamour, films were moving in the right direction or not. یہ کوشچن آج بھی بہت سارے لوگوں کو ہانٹ کرتا ہے کہ فلمیں صحیح طرف جا رہی ہیں کہ نہیں پھر گھروں میں بات ہونی شروع ہو گئی کہ بچوں کو فلم نہیں دیکھنی چاہیے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا فیملی انٹرٹینمنٹ بچوں کو جو ہے وہ فلموں سے دور رکھا جائے ایسی باتیں پھر ہونی شروع ہو گئی لیکن بزنس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ملکوں میں تو پھر اس کو خالص تن ٹاپک بنا دیا گیا جہاں پہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ تو پاسبل نہ ہو سکی لیکن گلیمر کے نام پہ اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے جب ہم آئیں گے پاکستان انڈیا میں سینما کی طرف اگلی ہماری ایک آدھ سیٹنگ میں ہم بات کریں گے کہ ساؤتھ ایشیا میں سینما نے کیا کارنامے انجام دیا اور یہ میس کمیونیکیشن ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کس طرح سے آ کے اس نے لوگوں کو انٹرٹین کیا لوگوں کو ایجوکیٹ کیا یا لوگوں کے اندر جو پیشن تھا اس کو وہ سامنے لے کے یہ ہم بات کریں گے ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں جب فلم کا وجود ہوا تو کس طرح اس نے اپنی ارتقائی مناظر طے کی آفٹر آل یہ میس کمیونیکیشن کا ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم کبھی بھی اوور لک نہیں کر سکتے ایک چینج البتہ آئی وہ بڑی امپورٹینٹ تھی کہ ہالی ووڈ کے اسٹوڈیوز نے جب یہ دیکھا کہ فلم اسٹرگل کر رہی ہے تھیٹر میں جانے کے لیے ویزبی ٹیلی ویژن تو ان میں سے جو ذرا سمجھدار لوگ تھے جو زیادہ بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے انہیں اسٹوڈیوز میں ٹی وی کے لیے فلمیں بنانی شروع کر دی اکوپمنٹ تو سارا ہی تھا کیمراز آپ کے پاس تھے ٹیکنیکل نو ہاؤ آپ کے پاس تھی رائٹرز آپ کے پاس ساری چیزیں آپ کے پاس ٹیلی ویژن کے لیے ایڈس ٹیلی ویژن کے لیے فلمیں ٹیلی فلمیں اور ٹیلی ویژن کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹس انہوں نے بنانی شروع کر دی اس طرح انہوں نے سروائو کیا لیکن وہ جو ایک بوم تھا 1946 میں ہالی وڈ کی انکم دو بلین ڈالر تھی 1982 میں وہ کم ہو کے 300 ہنڈریڈ ملین ڈالر تک آ گئی یہ فلم کے اندر کچھ اس طرح کا ڈکلائن آیا یہ فلکچویٹ کرتے رہے فگر بہت سارے مگر یہ کہ فیگر یہ بتاتے ہیں کہ ڈراسٹیکلی بزنس میں فرق آیا تو اسٹوڈیوز نے جو اتنے اتنے بڑے اسٹوڈیوز بن چکے تھے کروڑوں ڈالر کے ساتھ بن چکے تھے انہوں نے سروائو تو کرنا تھا ان کی سروائول اس میں تھی کہ وہ کچھ ایسا کام کریں کہ ٹی وی کے لیے بھی کام شروع کریں انہوں نے شروع کر دیا آج بھی آپ دیکھیں گے یہ ٹرینڈ کام ہے جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں they are not only catering to the film world they are also talking about television they are also making dramas feature film documentaries and other products for television they also contribute to cent world theatre world but generally they also work for the television this how they survive لیکن بہت سارے لوگوں کو پھر اپنی جابس جو تھیں وہ ختم کرنی پڑی یعنی فلم اپنے ایک عروج سے گزر کے جب ٹی وی کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہوا تو ہمیں ایسا لگتا ہے اسٹوڈینٹس جو ہم اس کو ایک ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ فلم جو تھی وہ اپنے عروج سے گزری ایک سو سال کے اندر اندر ہی اور پھر نیچے کی طرف اس کا گراف آنا شروع ہو گیا ایسا نہیں ہوا کہ فلم جو ہے وہ دو سو سال تک ترقی کرتی رہی جیسے اخبارات کے ساتھ ہوا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اخبارات کو ہم نے زیادہ ٹائم اس لیے دیا کہ اخبارات نے زیادہ عرصہ قائم بھی رہے وہ اپنی جگہ جیسے اخبارات چار سو سال تک ان رہے جب تک الیکٹرانک میڈیا نہیں آ گیا پرنٹ میڈیا میڈیا کے نام سے آپ کو بس پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جانے جا رہے تھے اور اس کی کنٹینویشن ابھی بھی بہت قائم ہے اخبارات کی ابھی بھی بہت ورتھ ہے لیکن فلم ورلڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بہت عروج سے گزر کے دنیا میں ایون ہالی ووڈ میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے بہت عروج سے گزر کے سم واٹ نیچے کی طرف آنا شروع ہوئے ٹی وی کو ایز اے کمپیٹیٹر وہ بہت ان کو جیسے کہتے ہیں کہ راس نہیں آئے پھر فلم والوں نے اور طریقے سے کمپیٹ کرنا شروع کیا انہوں نے ٹاپکس میں ویریشن لے کر آئے فکشن فلمیں بننی شروع ہوئی سائنس فکشن فلمیں بننی شروع اسٹار ورڈ فلمیں بننی شروع ہوئی جیز اس حوالے سے فلمیں بننی شروع ہوئی جس کے اندر مختلف قسم کا ایکشن اور پہلے جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ ایک خاص ٹارگٹ ہر فلم کا ایک خاص ٹارگٹ ہوتا تھا پھر ایسی فلمیں بننی شروع ہوئی جس میں جو ٹارگٹ تھا وہ بہت زیادہ اس کا اسپین بڑھ گیا کہ فلم ایسی بنے جس کو سارے لوگ دیکھ سکیں تاکہ ان کی پینیٹریشن بڑھ جائے ان کی جو سسٹینبلٹی وہ پڑ جائے ابھی ٹی وی ابھی ٹی وی کی طرف سے دیے ہوئے زخم جو ہیں وہ پوری طرح مندمل نہیں ہو رہے تھے تو سائنسدانوں نے ایک اور کیل ٹھونکنے کی کوشش کی فلم والوں کے لیے یہ ساری میڈیا کے اندر ہی کی باتیں ہیں ساری میس میڈیا کے اندر ہی ہم یہ باتیں اسٹڈی کرتے ہیں وی سی آر آ گیا مڈ سیونٹیز کے بعد سے ایک نئی مشین سامنے آئی پہلے تو آپ ٹی وی دیکھتے تھے ٹی وی دیکھا بند کیا پھر چلیں اور ٹی وی کے حساب سے آپ نے ٹائمنگ سیٹ کرتے اب اے سی آر آ جائے لو اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے آپ گھر میں کسی سے کہہ دیں کہ ہاں فلاں ڈرامہ ریکارڈ کر کے رکھیے گا لو انہوں نے وہ ڈرامہ ریکارڈ کر لیا یا اگر بازار سے کوئی پروڈکٹ مل رہی ہے ہمارے یہاں تو بازار سے آپ لا کے دیکھتے ہیں نا لیکن آپ ٹی وی سے بھی اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ایک ریکارڈنگ مشین بھی ہے آپ نے ریکارڈ کر لیا اب آپ کو جو ٹائم دستیاب ہوا آپ نے اس میں دیکھ لیا تو وہ سینما جانے والا ٹائم پھر اس طرف آ گیا ہمارے یہاں جو بہت ٹی وی کا بوم آیا ہم ٹی وی کے چیپٹر میں بات کریں گے کہ لوگ اگر آفس میں ہیں تو اگر کوئی انٹرسٹنگ ڈراما ہے تو وہ ریکارڈ کر لیا جاتا تھا وہ پھر آگے بعد میں دیکھتے تھے اس ڈرامے کو پی سی آر نے اور جو رہی صحیح کثر تھی جو سینما اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو سینما اسکوپ بنا کے ہائی فائی کر کے ساؤنڈ کو اور گلیمر لا کے اور پھر مختلف چیزوں کی حوالے سے اس میں بیچاری فلم کی طرف تنقید تو بہت زیادہ ہوئی مگر ٹی وی کے حوالے سے جو انویشن ہوتی گئی اس میں فلم پر دوبارہ اپنی اس پیک کی طرف نہیں جا سکا اسٹوڈینٹس یہ تو ایک مختصر سے ہم نے بات کی اس حوالے سے کہ کس طرح موشن پکچرز کا دنیا میں ایک وجود آیا اور کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں نے شہرت حاصل کی بزنس ہوا پھر اس کا تھوڑا سا ایک نیچے کی طرف بھی اس اس کا گراف کی پاپولیرٹی کا جاتا رہا کیونکہ فلم سے ملتا جلتا میڈیم زیادہ سستا زیادہ کنوینئنٹ زیادہ ورائٹی لیے ہوئے میدان میں آ گیا تو یہ غالباً کچھ نیچرل سی بات کہ فلم جو ہے وہ اپنے شاید اس جگہ قائم نہ رہتی جہاں اپنے کمپیٹیٹر کے آنے سے پہلے یہ بالکل ایک نیچرل سا فینامین تھا ہم اس میں کسی اور عوامل کو بیچ میں لا نہیں سکتے آپ ایک طرف تو ان چیلنجڈ ہیں تو اور بات ہے جب آپ you are challenged by the market forces تو پھر اور بات ہے اس میں اس حوالے سے فلم کی بات نہیں ہے لیکن ایک بات جس کا ذکر ہم یہاں پہ کرنا ضرور سمجھیں گے جس طرح میڈیا پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی ہوا فلم کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب گلیمر آنے کی بات ہوئی اور کچھ پیرنٹس کو اعتراض ہونا شروع ہوا کہ فلم کے اندر اب ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو نہیں دکھانی پہلے ایسا نہیں تھا تو اس کے ساتھ پھر سینسرشپ کے حوالے سے بات ہونی شروع ہو گئی کہ زیادہ تر ممالک میں سینسر بورڈز بن گئے کہ جب آپ کوئی فلم بنائیں تو ایک باقاعدہ آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ اس فلم کو پبلک کے لیے اس لیے کہ اتنا اسٹرانگ میڈیم ہے اگر آپ اس میں کوئی چیز غلط کر دیں تو it may go negative for the society rather than positive اور یہ ہے بھی آپ تو اس سے واقف ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے سینسرشپ کا اطلاق شروع ہوا اس کے اپنے ایک کوڈ تھا کہ فلم کن پیرامیٹرز میں ہوگی تو ٹھیک ہوگا ورنہ اس فلم کو آپ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے کہ وہ پبلک ڈسپلے میں جائے تو اسی طرح پھر ایک کوڈ آف ایتھکس کی بات ہونی شروع ہو گئی فلم والوں کو بتایا گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنے اس کوڈ آف ایتھکس کو پریکٹس کریں ورنہ پھر وہ سینسرشپ اس پہ لاگو ہو جائے گی مختلف ممالک میں مختلف سوسائٹیز میں سینسرشپ کا لیول ڈفرینٹ ہے ظاہر ہے ہر کلچر کے حساب سے ہالی ووڈ کا ڈفرینٹ ہے مختلف ممالک میں ڈفرینٹ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں اس کا معیار obviously is in keeping with cultural values of the society اس حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو سینسرشپ کا جو اطلاق تھا وہ فلموں پہ ہونا شروع ہو گیا اور تقریباً اب ساری دنیا میں یہ بات ہے کہ آپ فلم بناتے کمرشل لیول پہ سینسر بورڈز جو ہیں اس کو دیکھتے اور اس کو اس کوڈ کے حساب سے لانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گلیمر کی سینس میں غلط ہیں یہ مذہبی حوالے سے غلط ہیں اور یہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں یہ غلط ہیں مطلب آپ ملک کے صدر کے بارے میں ایسے ریمارکس نہیں دے سکتے آپ کچھ ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے آپ کے ملک کی جو فورن پالیسی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہو اور پھر آپ کچھ ایسی اوپسین چیزیں اس میں نہیں دکھا سکتے کوئی بیہودہ چیزیں آپ اس میں نہیں دکھا سکتے ایک پورا کوڈ آف ایتھکس ہے سینسرشپ uh, کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ اس فلم کو ایک سرٹیفکیٹ کرتے ہیں once the film is certified it is fit to be displayed in cinema houses آج کے بعد اسٹوڈینٹس ہم بات کریں گے کہ فلم ساؤتھ ایشیا میں کیسے آئی یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے ساؤتھ ایشیا میں آنے کے بعد فلم پہ کیا گزری اور اس حوالے سے ہم نادانوں پہ کیا گزری اس کا ذکر کریں گے اگلی نشست اس وقت تک اجازت دیجیے خدا حافظ